دار الاندلس رخ موڑ سکیں طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں رخ موڑ سکیں طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں فولاد کے آگے ٹھہرے جو شیشوں کے بس کی بات نہیں فولاد کے آگے ٹھہرے جو شیشوں کے بس کی بات نہیں رخ موڑ سکیں طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں رخ موڑ سکے طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں ہے ناز قیادت پر ہم کو جندل ہے خیون ہار اپنا ہے ناز قیادت پر ہم کو جندل ہے خیون ہار اپنا برکاب کریں جو ناؤ کو لہروں کے بس کی بات نہیں برکاب کریں جو ناؤ کو لہروں کے بس کی بات نہیں فولاد کے آگے ٹھہرے جو شیشوں کے بس کی بات نہیں فولاد کے آگے ٹھہرے جو شیشوں کے بس کی بات نہیں رکھ موڑ سکیں طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں یہ نور ازل سے روشن ہے روشن ہی رہے گا تک اے نور ازل سے روشن ہے روشن ہی رہے گا تک اسلام کا دیپ بجھا دینا پھونکوں کے بس کی بات نہیں اسلام کا دیپ بجھا دینا پھونکوں کے بس کی بات نہیں فولاد کے آگے ٹھہرے جو شیشوں کے بس کی بات نہیں فولاد کے آگے ٹھہرے جو شیشوں کے بس کی بات نہیں موڑ سکیں طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں رخ موڑ سکیں طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں جب موسم گل آ جائے تو پھر راج اسی کا ہوتا ہے جب موسم گل آ جائے تو پھر راج اسی کا ہوتا ہے روکیں جو حسن کی اور کو روکیں جو حسن کی اور کو کانٹوں کے بس کی بات نہیں فولاد کے آگے ٹھہرے جو فولاد کے آگے ٹھہرے جو شیشوں کے بس کی بات نہیں رکھ موڑ سکیں طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں ایمان خدائی طاقت ہے اور وہم بتوں کا غازہ ہے ایمان خدائی طاقت ہے اور وہم بتوں کا غازہ ہے مومن کی سہ جانا بے مومن کی سہ جانا کافر کے بس کی بات نہیں زر بے مومن کی سہ جانا کافر کے بس کی بات نہیں فولاد کے آگے ٹھہرے جو شیشوں کے بس کی بات نہیں رکھ موڑ سکیں طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں ایمان خدائی طاقت ہے اور وام بتوں کا غازہ ہے ایمان خدائی طاقت ہے اور وام بتوں کا غازہ ہے اور مومن کی سہ جانا کافر کے بس کی بات نہیں فولاد کے آگے ٹھہرے جو شیشوں کے بس کی بات نہیں رخ موڑ سکیں طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں رکھ موڑ سکیں طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں رکھ موڑ سکیں طوفانوں کا تنکوں کے بس کی بات نہیں